إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے قابل سب احترام مسلمان بھائیوں مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبد الرشید ربانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب اور شاید ان سے پہلے دیگر علماء بھی آپ کے سامنے اظہار اظہار خیال فرما چکے ہیں اور مختلف موضوعات پر مختلف باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں میں مختصراً دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں پر سمجھنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو وجود بخشا مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو پیدا کیا تو مخلوق کی پیدائش کا مقصد اور اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا یہی ہے کہ یہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو ما خلق اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہے اور صحابی ہے اور مفسرین کے صدر ہیں رئیس المفسرین ہیں جن کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں قرآن کریم کی سمجھ آتا فرما دیں ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ خلق الجن لیا لیا بدون بدون کا ترجمہ وہ کرتے ہیں لیا سے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی قائل ہو اللہ کی توحید کی اقراری بن جائے اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جتنے بھی آغاز کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں یا مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کرتے ہو عمرہ ادا کرتے ہو یہ جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا قبول ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کب مقبول ہوگی تو ایک شرط یہ ہے کہ ان مادات کے قبول قبول ہونے کے لیے کہ ہمارے اندر توحید موجود ہو ایمان موجود ہو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط کے طور پر ذکر کیا کہ اعمال صالحہ اللہ کے دربار میں اس وقت قبول ہوں گے جب انسان کے اندر ایمان موجود ہوگا اور ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہونے کا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کے ارد گرد قرآن کریم کی ساری صورت جس کی ارد گرد گھومتی ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ الا اور طلّام فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء بھیجے من قبل قبل رسول ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کچھ پیغمبر مگر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے سب کی طرف یہ وحی تھی کہ لا الہ الا انا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں تعاون اور مدد کرنے والا ایسی کوئی ذات اللہ کے علاوہ نہیں کہ مصیبت میں ہم جس کو پکار سکے اور اپنی مدد کے لیے ہم جسے بلا سکے اور پکار سکے غائبانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام وسلام منحوس ہوئے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابیں نازم کی اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اس عالم کو اور اس دنیا کو وجود بخشا توحید کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں توحید کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تمام توقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کر لیں اور مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات سے اپنی توقعات کو ختم کر دیں اور اپنی توقعات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کر لیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور صفت خلق میں پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یعنی مخلوق کو وجود بخشنا اور مخلوق کو پیدا کرنا یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مکے کے مشرقین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اس کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ انبیاء اور یہ جو امتوں میں نیک لوگ گزرے ہیں اولیاء یہ انبیاء اور اولیاء یہ چاہے تو یہ بھی اولاد دے سکتی ہے یا اولاد ہو اور کسی کو مذکر اولاد کی خواہش ہو بیٹوں کی خواہش ہو تو یہ بیٹھے دینے پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے کریم میں اس مسئلے کو صاف ذکر کیا کہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ یا بولے یشا اناسن و یا بولے منگ یشا کو کہ وہ اللہ جسے چاہے نرینا اولاد دے دیں جسے چاہے معنس اولاد دے دیں بچیا دے دیں اور فرما کہ جس کے متعلق اس کا فیصلہ ہو تو یہ لوگوں میں جو ہم اناسا انہیں لڑکی بھی دے دے اور لڑکی بھی دے دے اور جس کے متعلق اس ذات کا فیصلہ ہو اس کو چاہے تو حکیم یہ یعنی نباس بنا دے نہ لڑکا دے اور نہ لڑکی دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اولاد نہیں نارینا اولاد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما دے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہی ہمارے خالق ہے صرف اور صفت خلق میں پیدا کرنے کی صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے انسانوں کو پیدا کرنے میں وحدہ لا شریک ہے اسی طریقے سے انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں ان کے پیدا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شریک ہے یہ توحید فی الخلق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پیدائش کی توحید اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے رازق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور صفت رزق میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ امام امداد بطن پھر عرب اللہ علیہ کہا کہ اس زمین پر جتنی بھی کرنے والے مخلوقات ہیں اس زمین پر حرکت کرنے والی جتنی مخلوقات ہیں تو فرمایا کہ ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ رزقہ کہیں پر یہ ارشاد فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے میرے پیغمبر آپ اس دنیا میں بہتر عمل خود بھی کریں دوسروں کو ترغیب بھی دیں اور ہم رزق آپ کو دیں گے نحن نرزقہ کا ولاقبۃ للتقوی تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وہ وہ رزاق ہے اور مضبوط قوت کے مالک ہے بار بار قرآن کریم نے اس صفت کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ذکر کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہارے رازق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور صفت رزق میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو تمہارے تمہیں رزق دے سکے یا تمہاری رزق کے اندر کوئی اضافہ کر سکے کوئی کمی کر سکے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس کے لیے چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں رزق اور جس کے لیے چاہتے ہیں یکدم اس کے لیے کم کر دیتے ہیں یہ اس کی صفت ہے جس کے لیے چاہتے ہیں برکت ڈال دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم فرمایا کہ نہیں کوئی چیز مگر ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور جتنی ہم چاہتے ہیں مقرر کرتے ہیں اس کے بمقدار اس کے مطابق اتار دیتے ہیں تو یہ توحید ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رازیت میں بھی اللہ اللہ شریک ہے اس کے ساتھ اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں اسی طریقے سے مختلف صفات قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کیے ہیں اور ہر صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحد اللہ شریک ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرانی ہیں نظائ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذکور ہے یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے اور ان صفات کا مطلب یہ ہے کہ جس صفت کا ذکر ہے کسی نام میں تو اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وح لا شریک یکتا ہے اور اس صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صفت خلق ہے صفت رزق ہے صفت علم ہے مثلاً یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو سب کچھ سب ہر وقت سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے متعلق ہو اور مخلوق کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء ہو اولیاء ہو کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہر وقت ہر چیز اور ہر شے کو جانے اللہ کی طرح مخلوق میں ایسا کوئی نہیں ہے وہ اولیاء کرام ہوں وہ انبیاء اکرام والے السلام ہوں لیکن توفیق علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت میں یکتا ہے چھپی ہوئی بات باتیں جاننے کا علم اور صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کے کسی کے پاس نہیں ہے وہ مختصر ہے اس لیے میں چند مختصر باتیں آپ کے سامنے مزید عرب کرنا چاہتا ہوں کس وقت ہوتی ہے تین بجے اذان تین بجے اچھا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید ہے کہ انصفات میں انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید کا ایک پہلو اور ہے کہ جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور وہ پہلو ہے توحید فی الحکم ان الحکم اللہ للہ توحید فی الحکم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو اس دنیا کے خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اس دنیا کے مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اس دنیا کے رازق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہی اس کے مالک ہیں وہی اس دنیا کو رکھ دیتے ہیں تو اس دنیا میں حکم بھی اللہ تبارک و تعالی کا چلنا چاہیے اس دنیا میں وہی حکم چلے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور یہی چیز قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہیں پر اس عنوان کے ساتھ کہ کہ ان الحکم اللہ للہ فیصلے کی قوت اور حکم کی قوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا حق نہیں اختیار نہیں کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کافی الکافرون ومن لم يحكم بما انزل هم الفاسقون اس طریقے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ان فیصلوں پر ان احکام پر عمل نہیں کرتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں تو کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہے کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فاسق قرار دیا کافر قرار دیا ان آیات کا مفہوم اور ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا میں فیصلے بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا حکم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم اس دنیا میں چلے یہ توحید پر حکم کے منافی ہے جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے خلاف اللہ کے علاوہ کوئی خالق بھی ہو سکتا ہے یہ توحید کے خلاف ہے اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے کہ جن کے فیصلے اس دنیا میں چلے جن کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہو یہ توحید سے حکم کے خلاف ہے یہ توحید کے خلاف ہے اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی تن من دن کی بازی لگا دیں اور اپنی محنت جو ہم سے ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے کریں کے لیے محنت کرنا اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے مال و دولت خرچ کرنا اپنی جان مال کو لگا دینا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے توحید فی الحکم اور دنیا میں یہ یاد رکھیے کہ توحید فی الحکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کے فیصلے کو دنیا میں نافذ کرنا یہ توحید فی الحکم جب پورا ہو تو باقی مراتب خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں باقی باتیں خود بخود آ جاتی ہیں یعنی دنیا میں اگر آپ محنت کر کے اللہ کا حکم نافذ کر دے اور اللہ کے حکم کو تمام احکام پر غلط مل جائے دنیا میں تو پھر اس دنیا میں کوئی مشرق بھی نہیں رہے گا اس میں کوئی مبتد اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا بھی باقی نہیں رہے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی تمام جتنے احکام ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اس لیے توحید فی الحکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو دنیا میں غالب کرنا کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلے اس کے لیے جو ڈوت کرنا محنت کرنا اور اس کے لیے جان کی بازو لگا دینا اس کو شریعت کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں اس کو جہاد کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ جاہدو فی اللہ حق جہادی ہی ہوا تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو فرمایا کہ اس ذات نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام تو السلام وہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے چنا ہے حدیث میں ہے کہ ان اللہ نظر قلوب العباد فختار البادی الانبیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر نظر ڈالی انبیاء اکرام علیہ ہی وسلم کو ان میں سے چنا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا اسی طریقے سے جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں مجاہدین جو یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو اللہ کا فیصلہ غالب ہو اس دنیا میں اور کفر مغلوب ہو جائے یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے قرآن کریم میں ہے کہ وہ حصہ بات کہ اس ذات نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کرنا ہتھیار اٹھانا مسلح قتال کرنا اس کے لیے اس کو جہاد کہتے ہیں اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے توفیق الحکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کہ صفت دنیا میں غالب ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں دنیا میں لوگوں کے بنائے ہوئے فرسودہ نظام ہیں وہ سب کے سب مغلوب ہو جائے اور اللہ کا نظام دنیا میں غالب ہو جائے اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے یہی بات ہمارے فقہ نے لکھی ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اعلی کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ اور اللہ کا نظام دنیا میں اونچا ہو غالب ہو اور باقی ساری چیزیں مغلوب ہو جائیں یہاں پر بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے متعلق یا اللہ کی بندگی کے متعلق ہمارا تصور یعنی آج کل کے مسلمانوں کا تصور بہت ناقص ہے بہت ناقص تصور ہے بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی تو اللہ کی بندگی مجبوری ہو گئی سمجھتے ہیں کہ اس نے نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھا تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا زکات بھی ادا کیا اب اس شخص نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا اور بعض اس سے کچھ آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا زکات بھی ادا کی اور حج بھی تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی تو بالکل انتہا پر پہنچا اور اللہ کی زندگی کے حدود اس نے ادا کر دی اب اس کے بعد کوئی حق نہیں یہ بہت انتہائی ناقص تصور ہے اللہ کی بندگی کا انتہائی ناقص تصور ہے اس لیے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا حصہ ہے لیکن یہ کل دین نہیں ہے زکوٰۃ یہ اللہ کی دین کا جز ہے لیکن کل دین نہیں ہے سوم یعنی روزہ اور روزہ رکھنا حد ادا کرنا یہ اللہ کے دین کے اجزا تو ہے لیکن یہ کل دین نہیں ہے یہ یہ عبادات جتنی بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے اور یقیناً اس پر بہت بڑے ثواب ملتے ہیں فضائل اور مناسب ہیں لیکن یہ کہ یہ کل دین نہیں ہے اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس نے نماز پڑھی اس نے حق ادا کر دیا جس نے روزہ رکھا جس نے زکوٰۃ ادا کی جس نے حج ادا کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا یہ انتہائی غلط ہے اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور حج اور عمری کی ادائیگی بھی کرتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ہے اس نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا غلط نفسا اور اس کے دل میں اس کا ولولا اس کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا تو فرمایا کہ یہ آدمی جب مرے گا یہ نفاق کی موت مرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جب مرے گا تو ماں تعالیٰ شوبت یہ نفاق کی موت مرے گا نفاق کے ایک حصے پر یہ مرے گا اس لیے کہ یہ انتہائی ناقص تصور ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھی روزہ رکھا حد اور زکات کی ادائیگی کر لی بس اب اس کی چھٹی ہو گئی نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن کو دنیا میں غالب کرنے کی محنت نہیں کرو گے جب تک نماز روزے زکوٰۃ اور حد کے علاوہ جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیے ان سے نہیں بچو گے اس طرح سستے نہیں ٹوٹ سکتے ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بازار میں وہ شراب بھی فروخت کرتا ہے ایون نماز بھی پڑھتا ہے زکات بھی ادا کرتا ہے اور نماز اور زکات کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ناجائز امور میں بھی لگا ہوا ہے اس کے گھر میں ماشاءاللہ ٹی وی کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا وی سی آر کے ذریعے سے یا ڈش انٹینا کے ذریعے سے ننگی چیزیں بھی آتی ہیں ننگی فلمیں بھی آتی ہیں ماشاءاللہ اب یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس نے بندگی کا حق ادا کر لیا لیکن یہ اللہ کا مجرم ہے مجرم ہے اللہ و تعالیٰ کا ٹھیک ہے اس نے نماز پہلے فرض ادا کر لیا اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کے آپ پر پانچ روپے قرض تھے پانچ روپے آپ پر قرض ہے آپ نے اس کے وہ پانچ روپے تو ادا کر لیے لیکن پانچ روپے کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب پانچ روپے آپ ادا کر رہے تھے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے بیس روپے کا نقصان بھی کر لیا مخلوق کی مثالیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پانچ روپے کی ادائیگی سے خوش ہو جائے گا جبکہ آپ نے اس کی بیس روپے کا نقصان بھی کیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی کی نماز تو ادا کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام کی خلاف ورزی کی اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا اللہ کو خوش کر لیں گے ان خیالوں سے مہاراشٹر جنون یہ ہمارا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات بہت اونچی ہیں یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کے تمام اجزاء کو اور دین کے پورے نظام کو انسان مان لے ان گلو کے سل میں خطوات شیطان کہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں پورے کے پورے داخل ہو ولا تب تک وہ خطوات شیطان تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان لکم نغول یہ یہود کی صفت ہے کہ انسان بعض احکام کو تو مانے اور بعض احکام کو نہ مانے یہ یہود کی صفت ہے یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام یکساں طور پر اس کے لیے قابل قبول ہوں سارے احکام تو بھائی اللہ تبارک مطالعہ کی دین کو اس دنیا میں غالب کرنا حقیقت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو غلط تبھی خطوات شیطان تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان نغول